رحمدر اللہ و اللہ کے وسلام وسلار وسلام نیا على سيد گرو والخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ہوگا على الدين من لا جو سب کلا ہم لا بڑا مل گنا رسم ندیوں کل بلند ملائے سم لوگ مد سم لو آل سمجھو سمے نا سرک ناشورا نے سلا گے سلا ملا سلو بنولہ را لا آل کا لا سہارا سل روا ہل بگلا سدا کو سلا مل تیا سر دلہ مل را آل سہارا سل رویہ شخل میرے واجب بلطر خطبہ فکایا میں سرگرم دردار سمجھنے لائبر میں سرمنٹ آئے سماج میں آج میرے لائف ختم کرنے والے فرق آپ کا آدمی جن مرکن سال کا مرکز آنے پرانی فرق مزید اور اس خوشی کے اندر مزید سامنے محفل بنائی ہے کیونکہ ختم قرآنی مزید بھی محفل ہے اس واسطے میں جماعت کے سامنے قرآن حکیم آنا حوالے میں آئے گفتگو کرانا اللہ تبارک کو تعالیٰ میں و صبر کار کرنا ہو اور میری زبان میں دماغ میں دل میں نگاہ میں کا محفوظ فرما لو اجلا نگرانی قرآن مشہور سلکانے ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس میں اپنے مبارک افکار اور راج بلال مجھ بنائے بنا پوری دنیا انسانیت میں رکھ سکے حالے یاد رکھ یاد رکھنا مسلمانوں حالت آخری دنیا خود قرآن نے حکیم سرکاری تو پورے خوف کوئی سمجھ نہیں آئی کہ ہر طاقت دنیا حاصل کر بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا کے کسی اصل کو اتنا خطرہ نہیں جنہیں باقی دیا دیوارا کہ بجلا قرآن کے نام میں آ جائیں سمجھنے لگ لگتی کہ ایسی کتاب اللہ نے اتار چھوڑی ہے ہاں جی جس میں ناسلا کوئی چکیا ہوا کوئی شادی چکی ہوئی ہے ہاں جی ایک پرانے مجید کا غلبہ ایسا جو جہاں دانی رہنا ہے وہ ہمیشہ ہر تھان سے قرآن غالب رہتا ہے وہ کی عزت اور برہان اور دلیل دن قرآن ہر جگہ غالب ہے ایماندار کر کے اللہ جتنے بھی اس نال باطل میدان لا لینا ہے نا تو قرآن اپنے ایک دلیل جب میدان چکتا ہے نا تو چھکے چکا دیتا باطل کس خالق خالی چوٹانات نے پرانے سنوایا میرا پرمند ہے میں اسکول میں دلے ہاتھ نہ چلیا تاکہ میں اس دین کو پورے دنیا سے غالب کر دیا پاوے مشرق نہ پسند کریں تو پاوے وہ بچا رہے ہیں تعلق نقل سے نے گلاب جی وقت فردا رہے جو مرضی ہوتی رہے رب آتا میں اپنے دل میں غالب کر کے چڑیا وہ قرآن ہے تو ہمیشہ کا گلبا کسی نے لمبا یاد رکھنا دینی گلبا ایک لمحے واسطے کسی تھان سے شکست نہ کھانا تو قرآن یار سوا چودہ سو سال سوا چودہ سو سال ہو چلے گی تو کوئی میدان ایسا دسو جتنے دلیل اور حجت اور برہان کے اندر آ کے قرآن شکست کھا جاؤ ہر تھان سے قرآن نے اپنا جھنڈا گٹ کے دکھا دیا لو پتے بھی تم پتا لگ تو قرآن دیر کر مت جو ہمیشہ دن اور اس بنائے دوسری اہمت اس قرآن دیے ہوئے کہ اس کے اندر دن لا چڈیا دنیا نے لیکن ماسا تبدیلی نہیں لیا چکے موجود نے تو یار آخر دسو پھر کافر مسلمانوں نے دلیا نال جب پھیرا تو کیوں پھیرا جب دل چڑھا قرآن کی حقانیت کا مسلمان روزانہ دینا تو پھر کیوں بولے گی سوچنے والے آئے نہیں لیکن مزہ لے جی انہیں اپنا ماشا بھی کلا پڑھایا ہوا تو قرآن حکیم کی عظمت اور دوسری عظمت جو قرآن دے اور تیسری عظمت کہ قرآن میں مزید ہے حجت اور برہان کے اندر کو اپنا سکہ بٹھا دینا اور ہر وقت کھا لے لیکن مسئلہ ہے یہ جڑا نظام لے کے آیا نا اس نظام کا غالب ہونا نظام کا ایک دستور ہے قرآن اس دستور کا دنیا دیکھے تو تمام دستور دیکھے غالب جڑا ہونا ہے نا وہ واسطے پہ وقت چاہیے ہوتا ایک دلیل حجت برہان بحث مباشا ہوئے مناظرہ ہوئے قرآن میں دکھ جانا یہ حق جڑا غلبہ ہے اس کا جڑا جتنا ہے یہ ہر وقت موجود ہے کوئی تھانسی میں جب قرآن ہو خود بٹھاؤ نے ملک ہو جاؤ ارب سے چا میں جتنے جاؤ گے نا قرآن مجید اپنا سکا دلیل میں میدان دکھا دے گا دوسرا ہے قرآن مجید کا نظام اور دستور جو قرآن ایک دستور حیات لے کے آیا حکومت دا معاشرے دا تجارت دا پورا زندگی دا ایک جو ماحول قرآن لے کے آیا نا اس غالب کرنے واسطے وقت لگتا کس طرح سنو رونا چاہتا ہے مدد مقابلے مدد مقابلے بڑے مقابلے ہوتے ہیں مقابلے میں آنا پھر ایک دوسرے سے لا رہے ہے تو دستور دنیا میں نئے تو نئے بات بات کیا حضرت عباس شیر پڑے ہوئے مطلب سونے حدیث رسول رسول اللہ ماں دے حصے میرے بڑے دسے گئے نہیں اور خدمت جاؤں کیوں کہ ماں کمزور ہے کما نہیں سن رہی کما کما آپ آپ کو بار کی گل کر رہے ہیں اور کام کہنا چاہیے تک نہ اور جاؤ نا ان کو تو نہیں دور دور دور گل گل کر رہا میں مسلمانوں مسلمانوں کے کے کی گھر نہ لکھا ہوئے خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے اور تعلیم اور سرما سرداری میں کس کا حق زیادہ ہے چلو یہ سمجھو میرے بزرگوں کسی گل کی تھی میں سچا ماں کا حکم بہت مننا چاہیے آج سرما دن بس کے ماں کے بہت مننا چاہیے بے وقوفا ہاں، اولاد ماں کی منہ سے ماں کی نہیں مننی چاہیے سکتا خدا تو علاوہ کسی نے جائز ہوتا تو میں عورت کو آخر ہوں اپنے شوہر میں نبی پاک دیکھو تک لا جائے اور سنا نبی کی شریعت کا مسئلہ دے بچی ہوگی میں نبالغ تو ماں نہیں ہوگا نکاح کر کے دے سکتی نبالغ بچی پیو نے اللہ نے حق دیتا ہے میں بالغ بچی کا نکاح پیو اپنی زبان نہ کر دو کوئی مائی دلالی توڑ سکتی اولاد کا مالک کہاں بنے بڑا تھا ہماری پڑے بھائی پتھر کمانے کا گہرس ہو گئے پانی بکری زمانے پر خوش ہو گئے دو پیروں کی دکھتے کر دو

رسول زیادہ لکھے رب نے کچی پنچے لال جنہیں گانا لکھے وہ بھی کافی لگ خدا بھی قسم کر دیا جنہیں بولے جنہیں اگر انہوں چھاپیا پتا نہیں کن ستمبر اس گانے میں کافی کیتے ہونے نے کیونکہ رب کی تقدیر کا مذاق کرایا گیا ہے رب کی تقدیر کے بارے جنہیں سوچا وہ کچی پنچے لال تو مک گئی ہو کافر دارا اسلام تو خارج ہے بہت شریف مولا دین باعث کا ملا کھلا ملا رہا مسلمان ایسے طرح میں ایسا بد بتا کی چاند ہے اچھا بارے زمانے زمانے والا ایسے ہو گئے تو نہیں ہو سکتا ماں کے گے تارا بھی خراب کرے گا میں چاہے گا سنگت لمبے آج ماں باپ کے بارے کی آخے گا تمہارے سو سنگت لمبے آج سرکار کے ماں باپ ہزور کی وجہ نال جان دے ہزور ماں باپ کی وجہ نال جان دے فرما انتہائی غلط اگر کوئی جھوٹ بنائی پھر بنے کے جانے سال اپنی باہر ڈالچ بات بار بار کوئی بہت ہو گئی خیال والا بھی پیچھے کرنے والی کو نہیں نہیں رہی پتا کتنا لائن کا جھوٹ بنا کے لے آتے ہیں خدا شریقے ماں شریف مولا کی قسم ماں جنگی نشان کر رہے ہیں ماں نبی سرکار کی محتاج ہوئی ہے کسی بھی شری کا محتاج نہیں ہوتا

ہاں تو مرضی ہاں، میرے ابدل کادر جیلانی سرکار پہ ہوئے خدا کی قسم کر کے آپ نے ماں جی نشان والے ہون گے پر زمانے کا گاؤں سے میرا ابد ہے کادر جیلانی مہر میرا ابد القادر جیلانی ہی آئے گا توجہ نہیں کی راگ ڈٹ کے سبحان اللہ سب کے جانا گار فرماؤ مدینے کے تاجدار جہاں قانون قرآن کی عدمت اندازہ لگا انہیں حق سارے بیان فرما دیتے اور سن لے جڑے حق قرآن حدیث بنائے نہیں انسانوں کے حق صرف اہی نے جن حقوق لے بعد کافر بنائے سمجھے نے حق سمجھے نے اور کافر بےمان اقوام متحدہ کے بنائے جن بھی حق نے وہ سارے اسی طرح نہیں جی بگیارا نے حق بنایا اپنے لیے بکریاں ہر بگیار جو کٹے ہو کے حق بنا بکری کی حق ہاں؟ ہاں، بنا گے کے بگیار بگیارا جہے حق بنایا رب دے قرآن بڑا چھوڑے نے وہی حق نے وہی بڑا حق نے وہی حق بڑا حق نے سن کے جانا دندا ماسا ساری حق مرن والی گل کوئی نہیں نہ بچیا نہ نہ چھوٹیاں کا نہ حقما کا نہ ماقوم کا نہ دا کا ریا کا ہر کسی کے حق کا تحفظ میرے نبی ندیج میں حقوق کی آڑ میں جتنا اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں انگیول اور شیطانی جو جتنا دنیا جنگ میرے حقوق کی آڑ میں حقوق عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق بچوں کے حقوق فلانے یہ جن بھی حق میں سارے غور کرتے سارے بدماشی کے کمیون کی حق میں ہاں جی ہر جگہ میں بڑے حق کی تک لے آدھا یہ تک لے آدھا بڈیے کے پاس چھوٹا پتی کھڑی کے پاس بندہ چھوٹا پتی کھڑائی جی آپس کے گھر بہتر محبت پیار حکومت نہ زندگی بسر کر دے سر اب ترقی تک کر کے اتنے تک لے آدھا ادھر بندہ چھوٹا پتی کھڑا ادھر بڈی دو ایک دوسرے کے نال بٹھن دکھا ہوا میں وڈیاں کر دیا میں وڈی ہوا دوں میں برابر کرو بس جہ ہو جہاں ہاتھ واپس لڑا دیں وہ آخ میں وڈی تو جدھر ہاں، ہاں، ہاں۔ بالکل جڑا مدنی تاجدار دس گیا ادھر ویخ میرے سامنے کتاب پی ڈاکٹر ابدل گٹی پروفیسر بہت بڑا اس نے یورپی تعلیم کا خلاصہ لکھا ہے شروع شروع کے اندر آدھا یورپی انگریزی تعلیم جی اس کا خلاصہ ان دو تصور ہی نہیں کی دو تصور ایک خدا پرستی کا ایک انسان دوستی کا دو چیزوں کا تصور ہی کہنا کہنا یہ تو دیکھ کھڑے گا خدا پرستی کن آ گئی ہے دنیا یہ تو سامنے بلے بلے بھائی خدا پرستی بھی دسی تو مزہ آئے خدا کی گل بندے کے کو ٹگا پہ بندے یہ اگے پہ تو خدا پرستی کا حال ہے بلا خدا انسان دوستی کا یہ حال ہے جہاں نام مراد پیو کا ڈا لگتا ہے پتر نہیں بچتا پتر کا ڈا لگتا ہے پیو نہیں سمجھ لینا لگتا ہے تو بندے بھی لائب بندے کا لگتا ہے تو بڈی کا گور بس یہ ہوئی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس مارو کٹو تو لٹو تو کھاؤ تو معاشرے کا خلاصہ ان کا معاشرہ جو ہوگی تو پھر حقوق کتنے ہونے تو کی حق بچن اور سب کے جانا مزید ملا رہے تیرے قرآن کی عمر تو جنہیں حق بنائے حقوق کے پاس ہے قرآن آیا اس قرآن سن لے اور جڑا بندہ اللہ نے حق بھی پورے کرنا ہوئے وہ پورے کر لینا ہے دنیا کے اندر اس پہ مہربان ہو قبر قبر کے کے اندر بھی مہربان مہربان ہوں گی دنیا جب ہو گئے پھر اللہ کا ولی پھر رب آدھا فکیر تو ساڈے حکم تو گردن نہیں ہو پھیری ہوں تیرے حکم کو کسی نے شاہ صاحب کرما والوں کا نام سنیا ہوئے گا اور ہوا ایمانا دسے دیکھو اور شاہ صاحب کرما والے جیسے بندے حقوق اللہ کے حقوق بپاس رکھنے والے ہومن معاشرے معاشرے کو فساد ہو سکتا خود بولے تو لے بھائی شاہ صاحب جیسا ایک بندہ انگریزا کو لے گا صاحب کس نے انگریز نے سوال کیا انہیں آخیا اسلح کی آڑ تے سانو نہیں تائیوں سے رب ندی تھے چلے ساڈے اگر بھیجے کوئی انگریز نے اللہ ماتے سوال کیتا اسلح کی لوڑ سانو کیوں نہیں تائیوں سے رب تھے ندی چلے نا سڈیا دیکھو کوئی ہے یورپ کے اندر اللہ ماتے کی جواب دیتا بندہ نے بڑا سیاح جی اللہ نے دیکھو اللہ ماتا رب درمایا ساڈے بھائی رب سونے اپنے پاک نبی بھیجے

شاہ صاحب کرما والے رنگے بندے جنہ کو ایک شخص آیا پیر جی میری فلاں عورت نگاہ داری ہو گئی ہے میرا دل پچاؤ نہیں ہو سکتا مہربانی فرماؤ دعا منگو سر کے جا جنہ مولا دے حق پچھانے سن وہ بندے دے حق پچھانے سن شاہ صاحب ہونا فرمایا ہو فرمایا ہوں دس میںر چلا ہر شہد بھول گئی ہے تو کچھ یاد رہ گیا ساری زندگی شاہ صاحب کے قدمی مبارک چلیا ہے پھر پرت کے کسی کا نام ہی نہیں سی لیا خدا کی قسم کر کے شاہ صاحب جا رہے ہیں ایک لالی پی سی لالی کئی دن کی مری کیڑیاں چمڑیاں نے کھادی پہ جناب جی خالی چاچا ہی ہڈ جانا رہا سی شاہ صاحب گزرے نال ایک مریض جا رہا ہے وہ دل چ خیال آتا ہے پتا نہیں اللہ کے ولی کہ مردے زندہ کرتے آؤ گے شاہ صاحب کی بلا اپنی تسبی ہاتھ پڑ کے اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں پہلی گلے سرکار اور تصویر اتنے کی لالی اٹھ کے اتنے بیٹھی فرمانے نے امریدا کی سوچنا اگو جب حیران حیران لگا فرمایا ہاں، نہ ہو کر یہ کوئی کمال نہیں مردہ کوئی کمال نہیں ہوں یہ تو شوق دے فرمایا کوئی کمال ساڈے نزدیک نہیں اردو کر سونے پھر کمال کی ہے ساڈے نزدیک فرمایا سب نزدیک کمال ہے مردہ دل نگاہ پائی جاوے نبی کی سنت پاک دین کا دیوانہ بنا دیتا جائے

اٹھے کا نا ایک مودی تو بڑا بنا کر منکرا کی طرف گل سمجھا ہوں تقریر تک کرتا بھی پی آدھا کسے کو نہ منگا کرو کسے تو نہ منگا کرو ساری تعینات اللہ کے محتاج ہے تم رب کے محتاج بنو کسی کے محتاج نہ بنو اللہ کے محتاج بنو کسی کو نہ منگو کوئی کچھ نہیں کہ دے سکتا صرف رب کو منگا کرو انہیں گل کر کے تو نہ ہی آدھا تو سر رب کے بن جاؤ ساری خدائی تاری لکھا دے جاؤ گی جہاں سڈے بزرگ اتنے کھڑے تھے وہ فرمند نے جہاں بندہ کیسٹ لا کے بیٹھا سر وہ فرمند نے تو توجہ کی کی آ گیا بھی کی آخیا سر بہت دنیا سن گئی ہے پر پتا نہیں ہوتا بہت کی کیا آپ آدھے آگے سبان لگے گا اور آپ نے پوچھا یہ پتا ہی ہے آپ کی گیا آگے کیا کیا فرمایا بے وقوفا یہ کہہ گیا ہے تصا رب میں بن جاؤ تو خدائی تاری محتاج تو یہ دس نبی پاک رب دے نہیں بنے انہیں آخر جی نبی پاک رب نے بنے جی ہزار رب نے بنے نہیں تو بن سکتے ہی نہیں آپ نے فرمایا بے وقوفا پھر وہ بھی زبان نہ سارا کچھ ثابت ہو گیا کہ جی رب کے پاک محبوب رب کے بن گئے ہیں تو پھر انہیں آخیا تو سر رب کے بنو خدائی تاری موتا جیسا نہیں کہتا ہی آنے رب کا حبیب جی رب کا بنے ان کو نہیں بن سکیا پہلے خدائی میں نے حبیب کا موتا بڑا دیا اچھا یہ گل سنی نا تو وہ کھوپڑی بہ گئی ہالے انہیں لا لا لا بہ رسول اللہ نہیں سپڑیا ہالے ڈاواں ڈول سن انہیں کیسر پڑی تو توڑ دیتی آدھا اندر کھانا خراب ہوئے تو اپنی گل تو پڑیا یہ تو اپنی گل تو ہی فریچیا پیا چلا رب سونے دے پاک محبوب جو رب دے بڑے نے تو رب سونے اے خدائی کی اللہ نے نبیا نو ہزور کے درد متا بنا شاید فری دار فرما Para dar para la palabra. رب واہدہ اولا شریک مولا نے اس بد بخت نو آ انہوں کی آخنا کچھ نہیں آخر آپ کو سمجھائیے جا بد بخت ہوتا انہوں کو نہیں سمجھا سکتا ہوں خسما نو کھا لے سانو کو کوئی لگے مولا جنہ کسی نے کچھ عطا کیتا نا انہیں ایک بندے وہ محتاج نے دس رستے بیٹھے نے محتاج بنا چڑے سو وہ محتاج نے کسی رب دا دائرہ وسیع جائے گا ایک محتاج نہیں ود دے جان دن رب نے اپنے حقیب پہ کیتی کسی نے امی عطا مولا کائنات نے نہیں دیکھی تھی تا یہ عطا بھی وکری ہے ساری کائنات دی محتاج ساری خدائی کملی والے دے در دی محتاج اسا ہمیشہ دعائی منگنے ہیں اور رب سونے سانو اپنے نبی دے در در محتاج رکھی سلطان فرماؤں دے بسم اللہ شاہ صاحب جا رہے ہیں آپ کا کا مرید ہے ہے جس بندے کی یہ گل انہوں پتر آلے شاہدے آ میرا ملن والا بال پتن شریف کے علاقے بڑے وے سوال سن شاہ صاحب مرید سن شاہ صاحب نال جا رہے ہیں شاہ صاحب فرما نے بلیا فرمایا کیوں حضور کیوں فرمایا اج انہوں کا اس مبارک ہے رب سونے ساری خدائی نے دے لا چکے ہزور تو مینو بھی سنا سکتے جی سر کا بوٹا کھڑا سی کھڑ کے تو کن نہ لایا ہر بوٹے سے ہر سر دن آواز آ رہی ہے حضرت پیر میرے لیے حضرت پیر میرے لیے ایماندار دس یہ ہے جی انہیں رب سونے دے حقوق بنائے محفوظ کیتے نے انہیں پابندی کی ایڈی رحمت والا اللہ دے فضل والا بندہ بنیا کہ جدھر نگاہ پھیر چڑتا ہے ادھر ہی فضل فرما چڑتا ہے آخر سبحان تو معلوم ہوا مسلمان انسان دا کمال آدھے چاہیے اسے بچے رب دے حق پورے کرے رب دے مخلوق دے حق بندہ سالے پھر بنتا ہی سالے آخر نیک آدھے نہیں جڑا اللہ دے حق ہوئی تو وہی مخلوق دے حق ہوئی ہاں، جڑا ہر کسی کا حق پیتی آئے نا تو نماز پانچ ٹائم کی جاتے ہیں نماز سے زور ہوئے باہر نکلے چھوڑے سے زور توجہ نہیں کی تھی بڑا بھائی کوئی نیک خدا سنو رب تالا مسجد میں نماز چاہتا ہے مسجد سے باہر انسان کی دوستی چاہتا ہے مسجد میں نماز چاہتا ہے جب باہر آؤ تو حقوق کا تحفظ چاہتا ہے مسجد میں نماز مانگتا ہے جب مسجد سے باہر نکلو تو نبی کی شریعت کا تحفظ چاہتا ہے مسجد میں نماز چاہتا ہے جب نماز پڑھ کے باہر نکلو تو آپ شرمیلی چاہتا ہے یا اللہ کیا فرمایا کری نماز پڑھ کے کیا ہے سجدے میں نگاہ رکھنا ہے نا نگاہ کے رکھی تھی کیا بیٹھا سجدے ہیں رب آدی کر دیں باہر نکلے تو آنکھیں میں رکھی ہاں۔ رہو مالا سلا مون ہمیشہ نماز چلانا ادا نہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک میں صحابی پانچ سات درویش بیٹھے نے آپ انہوں نے مسئلے مسائل حلال حرام پاکی پلیتی فرد خدا دے سمجھا رہے سن کسی آخیا نماز کا ویلا ہو گیا وے پر مارا نہ نو پھر سلا اصل بھی نماز بیٹھے کی

نماز دکھ لوتا ہے کسی نے اتنے دکھ نہیں دے سکتا بول بولو رب اکام سلاتا نماز قائم کرتے ہیں نماز جیڑی پڑھ آیا نا جو اس ہے جو نماز باہر آ کے اچھا وہ چشتیا کو مثال دے مثلا دعا کرو تو بھی

سب جانا فاروق اعظم شان تھا مقدمہ ابن خلدون اٹھاؤ تاریخ کی بہت کتاب آپ لکھتے ہیں جہاں جہاں دنیا پر فتوحات کی وہاں وہاں اسلام کی زبان مسلمانوں کی انسانوں کی کی زبان بھی عربی بناتے گئے ادی دنیا سے فاروق اعظم کی حکومت سی تے ادی دنیا دے زبان کری سی آپ سختی نال بہکی شعب المان سواب المان شریف حدیث کی کتاب بہکی امام بہکی اس دی جلد نمبر ستری باب بنایا پورا کافروں فاسکوں سے دور رہنے اور ان سے بغل رکھنے کا باب اس باب حدیث حضرت سیدنا فاروق کے آدم کا فرمان ہاں صحابی کا فرمان بھی حدیث ہے حضرت فاروق آدم نے فرمایا پڑھنے عبارت عبارت پڑھا اجتنبو آدل آدا اللہ الیہود والنسارا فی عیدہم یوم جمعہم ولا ولا فإنی فإنی ان ينزل علیکم فاروق نے فرمایا اللہ اللہ دے دے تو دور رہا انہوں انہوں عید والے دنوں اندر شریک نہ ہویا تے دی ناراضگی ہے میں ڈرنا وا کدھر تے نہ پی بلا اللہ مورتا نہ تے انہوں دیا بولیاں نہ سکھایا پتا خلا کو بے کھولو کہ انہوں آدت ہی اپنا لو گے آخر سبحان اللہ میں پھرنا کیا کلا تے تے گا میرے سر فاروق بھی فرما نے میری میری ہر ہر امت دے اندر فرمایا ایک ایسا ایسے لگ لوگ ہوں جنہ دی زبان تے رب بولتا ہوئے تے فرمایا میری امت دے اندر وہ بندہ عمر بن خطاب ہے عمر وہ بندہ ہے جی زبان پہ حق پہ بولتا ہے دوسری حدیث چکا میں فرمایا ایک کدو بل ممبا دی ابھی بکری ہوا عمر میرے بعد آن والے دو بندے ابو بکر تے عمر دے پیچھے چلے آ جائے معلوم ہوا ہوں عمر دی زمانت رسول اللہ دے گئے نے زمانت دیتی ہے تو فرمایا ہے کہ انہوں دے پیچھے چلے آ جائے معلوم ہوا صدیق بھی حق دے راہ عمر بھی حق دے راہ انہوں کا کرنا بھی حق تے انہوں کا بولنا بھی حق انہیں جو بھی زندگی کے اندر نظام چلایا وہ سارا حق جب کے سڑکے جا ایسے واسطے تو جو فرما جب سی جی مجلس براؤن والی سی سربراہ حضرت عبد بن صحابی سی آپ نے فرمایا حضرت علی پاک نو پوچھا پاپ ابو بکر دے عمر دے طریقے تے چلو گے کہ نہیں وہ فرمایا میں خود سوچا گا آخر مینو بھی آپ بدل دی میں آپ سوچ کے جڑا راہ نظر آئے گا اندر چل گا حضرت عبد الرحمان بن عوف نے پوچھا عثمان کسا عثمان نے فرمایا میں ابو بکر دے عمر تو نہیں ہٹ سکتا شان علی دی اتنے برحق دے شان عثمان دی بھی علی گل کیوں دسے رسول اللہ دی امت حضور ان فائل ونڈ گئے اصل سیدے سارے قرآن بھی پڑھ لیے تو بھی عمر دے طریقے پورے اترے گا تو عثمان پاک نے گل کیوں کی انہیں دسے

اج اج ہوا کھڑا بولی سیکھی سیکھی کھڑا ہے جڑا بولی داری بھی منی پینڈ بھی پائی آنگائی پڑھکا بھی نچائی پھر پارک بھی پڑائی کلب بھی بنائی ڈانس بھی کرائی کھڑائی آئی شراب بھی پائی آخ کا حکم بھی چلائی آئی بسیرت سلکے میں جن بلایا نبی کا میں بھی اکھ رکھے دین کا کر رہا سا یہ پھر یہی نکل گئی ہوں لیا وا پھر واپس لیا وا گل کر رہا سا فاروق آزم سکار نے ادی دنیا سے حکومت کی تو زبان آدمی کہیں بنائی سی بولو بولو پر یہودیاں بھی ہوں نقل ماری انہیں آخیا انہیں دنیا کے اتنے جو چڑھایا نا زبان اپنی نال رنگ چڑھایا اصل پھر اپنی تو دینا ہوں اپنی انٹرنیشنل بنائی ہے تو تھی سا رنگ چڑھے گا پھر چڑھ گیا اربا تھی چڑھ گیا تو تیرے میرے بھی فکر آپ کو دے کر فرنگی پتہ اسلام کو ہے جا دو من سے نکال دو کی خبرا اس واسطے امام بخاری یہ جمدیا کوئی عربی تو نہیں سی یہ فارسی تو بخاری کا لے کے امام آزم کو نہیں فارسی جمدیا فارسی سی تو فکا کا پیش کر گئے جی ہوں آدھی ہو تو تمہیں بھی تیلی اوکھری سی ہونی ہوں نہ کھلاؤ ہاتھ روکو میں یق جو روک یہ ترجمہ کرو مان دسا کھوتی خوبی کٹ لوا اس کا مانا ہے وہ نخ لاؤ و نک رکو مئی اف اے اللہ اصا چھٹ دینا اس بندے نو جیڑا تیرے حکم دینا فرمانی کرتا پڑھنا پانچ وقت نماز رات نو پانچ وقتی نماز جی پڑھنا ہے اشاری پڑھنا کہ نہیں وعدے کر رہے ہیں رب نا تو کلے تو چھوڑی کرو اتنے ہاں، سارا پتا شان میاں شیر ربانی دی سی سی جڑا جڑا قسم کھا نبی پاک سرکار دے حکم دے خلاف چلے گا شیر ربانی دا کچھ نہیں شیر محمد بیدار ہے تو رب پتر جو ہے دکھ والے بھائی آخیا جان نتانتی شیر پانی دفاع چڑے گا دوارا نے میں تیری نماز سجود دے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے سجود سے گزر بے رنگیا بے سرور سجدے کرنے نماز جو اندر آخ دی بار وہی کرنا پہ پھر بندہ قائم کرد یہ مطلب ہے قائم کرن دا جو نماز پڑھ جو جو کچھ رب سونے دے نال وعدہ کی جو آخ جو

بوجدار زمین و آسمان سمجھانا پڑا یہ سمجھانا پڑا اس لیے تو ہاں۔ کون تعلیم یافتہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اقبال فرما یار اللہ سونے میں نہ یہ جہان منگنا نہ اگلا منگنا مینو جان دے مینو روح دے رمز سمجھا دے میں یہو جہ سجدہ منگنا وا جب زمین تے آسمان وجد کرن لگ پے حاضر سرور دے دے دے نہ ہوئے سجدہ سجدہ اے اے ہو جا سجود کہ بوجدارم زمین و مولا بلکہ ایک اور مقام تے بول دینے یا مولا جڑی اے نماز میں چکی پھرنا پھر نہ ہو سرور نہیں پیاؤں گا اے نماز میرے موڈیا لا دے مینو او جی نماز دے جس نماز چھو جی مدد آئے ادھر دل نچے ادھر آسمان زمین کا نچے پر وہ سنیا دولت نماز نماز نماز نماز نبی سرکار دے نظام ملتی جی جی کافر بار قانون ہوئے پھر اندر اندر ہی مردہ مردہ مردہ مردہ باہر مسلا یہو مردہ مسلا رب نہیں ہو چاہیے ہوں مسلمان ہوئی جی اندر نماز جدر جی جاہر نکلے اللہ وہ نمازی خدا کی قسم کر دیا ان دن نمازی فرج ہو جی رب آدھا ہے فکیلا مالی میری دنیا باغ لے ہوں جن مرضی بوٹے لا کے جن مرضی پتلا اچھا دنیا کے باغ کے مالیا نو ای طاقت بخشی ہوتی ہوں جسے مرضی بوٹا پٹ لین دوسرے مرضی لا دین تو فکیر اج تسان پہ تاڈا مالی ہوں بن گیا باغ کا تو اس مکان سے آ گیا لے ہو فریدا بوٹے پٹی جا میرا بابا فرید فرما ہے پنج سال جی رب نے آخیا میں انج کیتا ہے پنج سال تو بعد جو میں آخیا ہے میرے رب وہ کیتا ہے کھڑی رحمت فرما نے مردان دے ہر کارج سارے پتا چلے گا آپ کا پتا چلے گا بھی آٹھ لگے نظام جڑا نا نظام وہ آدھا حقوق کو لباد نہ ہو حقوق کو لباد جڑے چکی پھر اسلام والے نہ ہو نماز رہن دو روزہ رہن دو حج رہن دو مردہ نماز مردہ حج مردہ نماز مردہ حج مردہ روزہ تو میری باتیں ساری کر جتوں جان سی نبی سرکار کے شریعت کا نظام نظام باہر نہ رہن دو نہ حقوق کو لباد کا خیال رکھو نہ حقوق کو لباد تو ہو نہ بلکہ الٹا چلا بھی گئے حقوق کو نباد بھی باہر دستور کافر دا وچ نماز اتنے سارا رولا تا معاشرہ ترپتا کہ یار حقوق اللہ کا خیال رکھنا سی تا کہ سابق تصور کی یقین چاہتا کہ اللہ کے حق سارے تو ہیں تو انسانوں کے دوست تا بنتے تو سارے دل سے ہوتا خدا دے خوف تو بعد کہ اصا اللہ دی بارگاہ پیش ہونا ہے تو بندیاں دے حق کا ایسا حساب یہ جب ہونا سی تو پھر سارے دل ایک انسان کی دوستی آنی سی ہوں دونوں تصور کر لیا اس لیے اس پاس آنی نہیں دینا خدا بھی قسم کر کے آنا تا اللہ اقبال جو سکولی طبقے پہ تنگ آیا نا تنگ آ کے ایک گل لکھ گیا یہ آخو پیار سنا ڈاکٹر ابد ال غنی فاروق لی توجہ نہیں کی اس کتاب کا سفر نمبر ایک سو ساٹھ ادارہ مارف اسلامی نے چھاپی ہے منسورا منسورا آئی ہے سفا نمبر ایک تو ہاتھ پا دے کوئی زبان میری در کھڑا گئی میرا مدت العمر کا مطالعہ اور مشاہدہ علامہ اقبال کا بیان دے علامہ اقبال کا بیان خواجہ عبد الوحید اپنی ڈائری میں اقبال کے ملفوظات کے حوالے سے ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں جو اقبال کے عمومی لہجے کے حوالے سے حضرت مبالغہ ہمیں نظر نہیں آتا میرا مدت العمر کا مطالعہ اور مشاہدہ مجھے یقین دلا چکا ہے کہ ہندوستان کے تعلیم یافتہ مسلمان بالکل بیکار ہے یہ مستحق التفاق ہی نہیں یہ تو توجہ نہ کرو ہائی ایڈ مزید فرمایا کہ اگر میں قرون متوسط کا ڈکٹیٹر بن جاؤں تو اس گروہ کو ہلاک کر دوں آدھا میرے کدھر شاہی آ جانا اللہ آدھا تو میں سکولی طبقہ والا ایک بھی نہ چڑھا سارے مار کے سٹ دیا ایڈے بےکار سارے گل میں لگ جانا پڑھو پڑھو دیکھ لو وہ تو مارے ڈاکٹر میں بولی تھوڑا میں بند نہیں ایسا مر جو گئے اب نہ حقوق اللہ سا دے جو اقوام متحدہ اور یورپ کے شیطان کے بنائے ہوئے قانون سو ایسا کی ترتیب کی بیٹھے ایسا بھی ترتیب ہے ایسا شیطانی پڑھائی نال گمراہ ہوا ہاں۔ شیطانی کمیونگی بے زمیری سادے چاہیے اس بے زمیری نال <laughs> بے وقوفی سادے چاہیے تو اس نال الیکشن ہویا اتو الیکشن نال قوم جو بہتی بدھو تے بے وقوف تے بے شعوری سی انہاں بندے چڑ چڑ کے ڈاکو تے لے آندے انہاں ڈاکواں نے اقوام متحدہ رابطہ جوڑا اقوام متحدہ دے اوپر چار ویٹو پاور نے چارے ویٹو پاور کافراں دیاں نے

سونا چاہیے ایسا بےکار جو بنے جو کافر نہ مراد نے تو چیک نہیں آکت نے انہوں کا مطلب ہے جو اصا آخنا تو آخرا سا اصا ایک بھی ویر کھلوتا سو ملک ایک پاس کلے کی گل منی تاری کدی کدیے سوچے یار ادھر ہی دگے بازی تھلے جمہوریت جمہوریت جدھر ووٹ منی جائے تو اتنے جا کے جب متحدہ کٹھی کی اتنے کے پتر نے ساری ہنشا اپنا ہاتھ رکھی پر قوم زندہ ہو تو سوچے بعد مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود ہے قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے اکبر آدھا ہے تو مردے ہاتھ میرے پایا میں نہ میں کہ جب کسی نے فاتحہ جاؤ نا انہوں نے آخو جی مردے واسطے ہاتھ اٹھاؤ اچھا جی اللہ انہوں بخش دے نو ایک ہور بارہ پھر اٹھایا جی کھے واسطے تے ٹبر واسطے تے واسطے تم سارے مردے دے دو فاتح کرا کرو ہر تھا ایک قبرستان والے واسطے ایک پچھو گل چڑھانا یہ دسو فارمی مرغے دیکھو فارمی مرغے بڑا لگا یہ کبھی بانگ پڑی سنی بھی آج تک سارے مرغے کے منہ چکری بان تو دیسی ادی رات روسا کرا دیسی مرغا کی رات نبی باغ نے فرمایا فرشتے نے ویسدا ہے فرشتے نے وہدا اس واسطے جب مرغا بولتا سی نبی پاک ہاتھ اٹھا کے دعا منگتے سن دعا منگتے سن کیوں رب کا فرشتہ اتر لگا ہے رحمت دے لو دعا منگو ہوں ندی باغ وسلم سرکار فرمایا گھر مرغا اٹھتا ہے تمہیں گڑا الارم لا پہ کن بجے اٹھے جی چار بجے بٹن دبا دو چار بجے ٹو ٹو ٹو ٹو تو پھر دس اس مرغے کون ٹو کہ سر سرجدا ہو گیا سرجی ویڑ دس بہت مرچ رات بولم دیا جن مندر کھلا اتر آدھے ویک ڈائی کے باہر پردی ادی رات فارمی کندر دن دس بجے گی اٹھا رب مخلو کیوں بنیا کھڑا ہے خوراک مبارک خوراک مبارک بھی سائنس دی دین سپیٹ بھی لگی سائنس دی آئے چالی مہینے دیکھا پیر پرتا دیسی نے چھ مہینے بننا سی یہ سپیٹ لگی رفتار ہوئی تیز چالی دن پیار تے اے بتی دے وچ پیار آیا اے درد جی یہ لائی گئی گرمی لائی گئی سٹیج لائی گئی فارم قید نام مراد پڑیا انگریز فارم قید پڑے لگ کبھی بانگ نہیں سن خدا اور قسم کر گیا نا اور جڑے انگریز ہندو فارمی پلن سکن دینا پیر بھی آواز میں حق بھی کد سکو مولوی بھی نہیں شیر ربانی ورگا کری بول رہا

ورنہ ماما لگتا روپیے والا ہی آؤں پتا سارے مرغے آؤ گے ہاں، میں کسی فارم چ نہیں پڑیا قسم خدا دی میں نے کسی فارم یہودی نے تیار نہیں کیتا میں حضور دے دورے مبارک دے صدقہ جتنے بھی جانا نبی دین دی بانگ پڑھ کے لیا میں نے دیکھا آگے کون بیٹھا میں نے دیکھا علاقہ نبی ہے میں نے دیکھا علاقہ کلاسن کو سارے آؤ گے فلانے گیا ہوا ہے لگا دیا پھر نہیں جیسے میں نے آخر نہ لوگی رات رستہ بڑا خطرناک ہے سنا گرو رات میں تقریر کے بعد میں نہ اتنے جاگا خدا کی قسم رات میں جیل کے پریشان سے دمالی پہاڑوں کے انہیں آخیا اتنے رات میں نہیں جا سکنا بڑا کام خراب ہے گڈی کھو لیں نالا گٹر کٹ کے بندے کا سر رات نالے نال بن چڑھتے ہیں میں پھر جناب میں تو ہوں جا ہی جا بہ کیا ویکھی جائے گی جس مولا سونے نے چشتی نو ہر کا نارا ہر پاسے بلند کرا کے تے محفوظ رکھا ہے باقی میں ڈاکو بھی مکاوے گا تو میں ربنی بار گاہ کرنا ہونا یار دنیا آپ ہی کہنا ہے بربار تو فقیر کے میدان میں کی لٹنا اصل تینوں دل جو دینا چاہتے ہیں لٹنا تو لٹن والی شاید لائے سڈے پہ اصل تیرے حبیب دلا راہ دل ہی سائی کھڑے ہاں؟ خدا بھی قسم کر کے آنا ایسا مال دنیا میں کی میں تو سارا لٹ کے دنیا لا جا پرواہ نہیں کسی شاید صرف ایک رب رب کا حبیب سر پر پرواہ نہیں کسی شاید خدا بھی قسم کر کے آنا دلیا ہاں؟ یہودی صرف یہی چال چلی بیٹھے وہ کمینا مسلمانوں کے قرآن کے دستور کو بازار میں بازار میں کھیت میں گھر میں نہ آنے دو مسجد میں قرآن رہے بس یہ چند تو مسلمان جب یہ قبول کر لے خود بےمان ہو جاتا ہے ایمان ہی رہتا لکھ نمازہ پڑے ہر شب میں طرح مارتا ہے بےمان ہے تی ستارے بھی چوتی دو آیا تھا نماز والی کر لیں گے باقی تیرے پیو چل رہا اچھا تو ہمارے کل واسطے کرن گلو سمجھ لگی آیت قرآن نماز واسطے دو چار آیا تھا ہر اسی آیات آیا باقی قرآن تی ستارے کد واسطے لوالا پیش کر کے گل بس کرنا آج کتاب میرے کو آئیے مصر تو السلام و مشکلات الحزارہ اربی جگہ نام ہے ترجمہ ہے اسلام اور مغرب کے تہذیبی مسائل مکتبہ تعمیر انسانیت اور بڑی تقریب انسانیت ہے تعمیر انسانیت ہونا چاہتی صفحہ نمبر ایک سو نوے پہ لکھنا سید کتب شہید ہوا ہے ہاں جی جیل اصل میں ایک گل جڑی ہے نا وہ جیل اصل خزمہ کھا رہے بات کو دیکھو بات کرنے والے کو ایک مولا علی کا فرمان ہے زور الا ماں کال ولا تن زور الا من کال بات کو دیکھو بات کرنے والے کو ایک سو نوے سفید لکھنا ہے اندر اسلام کے بارے میں ہزاروں تصنیفات مسجدوں اور میدانوں میں سینکڑوں تقریریں دعوت اسلام کے لیے بنائی گئی متعدد فلمیں اور اظہر وغیرہ سے بھیجے جانے والے لاتعداد وفود یہ تمام کوششیں اور کاوشیں ایک ایسے چھوٹے سے معاشرے کے برابر نہیں ہو سکتی جو دنیا کے کسی گوشے میں قائم ہو جس میں اسلام کار فرما ہو اور جو اسلام ہی کے لیے وجود میں آیا ہو جس میں اسلام کی جملہ خصوصیات جلوہ گر اور جس میں اسلام زندگی کی عملی شکل میں گر ہو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے اسلام دشمن سلیبی سامراجی اور سہولی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں اسی لیے وہ اس عمل کی اجازت دے سکتے ہیں کہ حدود میں رہتے ہوئے اسلام کے بارے میں کتابیں و تسلیف کر لی جائیں اور تقریریں بھی کر لی جائیں اور شاد و نادر اشاعت اسلام کے لیے فلمیں بنا لی جائیں اور ان کی نگرانی میں رہتے ہوئے اشاعت اسلام کے لیے وفود بھی روانہ کر دیے جائیں مگر اپنے زبردست ظاہر اور خفیہ اقتدار کے بل بوٹے پر وہ کافر اس امر کی قتل اجازت نہیں دے سکتے کہ دنیا کے کسی گوشے میں کوئی چھوٹا سا اسلامی معاشرہ برپا ہو جائے وہ سمندر سے گرے ہوئے کسی جزیرے ہی میں کیوں نہ ہو کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام کے وجود کا یہی واحد اور مناسب ذریعہ ہے تو جو سمجھ آئی کوئی نہیں آئی سمجھا دیا وہ آتا ہے انگریز اس گل کی اجازت دینا کتابیں لکھی جاؤ اپنے اسلام ہے تقریباً کری جاؤ فلم بنائی جاؤ اسلام ہے جنہیں مرد پر اپنے حدود رہ کے اجتماعی کرو پہ دس لاکھ رہا پہ بھی لاکھ رہا جن فارمی کٹے ہو سکتے سارے کر لاکھ پر سمندر دے کسے تو دنیا دے کسے خطے ایسا معاشرہ ایسی حکومت جس اسلام دیا ساریا خوبیاں قرآن کا پورا قانون ہو مسلمان اسلام کے پورے نظام کے تحت زندگی بسر کرتے ہو ایسے معاشرے اور حکومت کی ہم اجازت نہیں دے سکتے سانو مسیحا نہیں گوارا سانو انہوں نے رولہ نہیں گوارا سانو انہوں نے حج نہیں گوارا سانو کتابیں لکھن گوارا سانو تقریرا لکھن گوارا اجتماع لکھن گوارا لیکن نبی سرکار دے دین والا قانون تے دین اسلام دی حکومت سانو گوارا ہوں سمجھ لگی نا اچھا کیوں اچھا اس واسطے کافر پتا ہے چھوٹا جا ماحول ان کا بنیا سی مدینے میں بس یا بنیا سی تو پھر جدھر رخ کیا سو اسلام درنگ چلا گیا ہوں اجتماع سے بھی لکھ دے رنگ کے بکڑ دیں توجہ کی کافر چال مردے فارمی میں آتا ہے اجتماع کری کتنے تو لگا میں بند مارا تو تی شاہ بھائی

اگلے پتا لگے تو ہلو دم پکھا اس ہوا کی ہوا نہ مراد بات لا رہے نہ ان کا شیر ہوئے ان کا شیر ہوئے ارے باطل سے دبنے والے اے آسمان مراد اپنے مسلمانوں نے قسم کر یہ فارمی مرغے باہر دیتا لگ رہی بارش ہوں سبھی کھڑے لانے کے لائٹ وارس فارمی مرغے لاؤں کشمیر کے اندر سنیا بھی روپیے مل پا گیا یہاں اجتماع والوں کا بھی ان شاء اللہ روپیے مل آ جانا آہو یہاں روپیے مل وکنا جی یہاں کسی نہیں خریدنا قسم کر کے آنا اس کا ندیش آ رہی دراحو مار بیٹھا رہے جیل جیل دن دن بیٹھا رہے رہے والی بھی رات ہوئی گالی غائب ہو گیا ہے جیل جائے دروازے بند پے اندر پہ دین محمد پریشان ہوئے بے دین جڑا جیلر سی اللہ رات نو گیا میں ویکیا ہے حال ہاں جی اندر نہیں بیٹھا پریشان ہوا نوکری بھی پی گئی جب دبان پہ گیا لالی ہاں جی اندر بیٹھا ہے پچھلا خدا کا ناری کدھر گیا ہے میری تو جان ہی کٹ رہی سی رانی فرما نے نہ پوچھ آدھا ضرور دس گاڑی فرما ہے جب اندر بیٹھا سا میرے کو اللہ کی قسم کر کے آنا شیر دل سنا فارم مرغا نہیں سی بانگ بھی پڑی سی سوتے لگا ویسے گندا پہ آئی ہاں؟ دعا کر سب کا کملی والے آقا دا رب لال امیر سونا سانو شیر دل مسلمان بنا ہاں؟ رزم حق کو باطل ہو تو فلاد ہے مومن یہ ہو جا ہوئے باطل پہ حق بھی جنگ ہوئے تو شیر کھڑا ہوئے اے نہیں کسی نے قبلہ کو ملا صاحب رحمت اللہ علیہ شیر ربانی شیر ربانی فرمانے ہوں سر دلی ہو جب نبی شریعت کے خلاف کوئی کم دیکھو ان پٹ پیا کرو جی چنتا اپنے شکار تو ٹوٹ چیتا شکار تو ٹوٹ گئے نا ان گسے نال پٹ پیا تو پھر ہلور سرکار فرما دے شیر ساڈا شیرا ہوں جتنے کھلوے گا تمہیں نہیں کچھ ہاں خدا قسم کے شہادت کی دعوت مومن دینا مقصود نہ ہوئے اللہ سونا مومن مرن دے آ جی زہری موت ہے نا اے یہ نہ آن دے پر شہادت مقام ایڈا وڈا وا شہادت دا رتبہ ایڈا وڈا ہے کہ رب دا دیدار ہوتا ہی رتبا ایڈا سن کہ شہید ہوئے نا شہید ہوئے آ کشمیری جڑے شیتان نے نا کشمیر والے فسادی یہاں کی گل نہیں نہ جناب جی آج خطرے فساد پاؤ جڑے گھر ہر چلے اسلام حکومت اسلامی قانون اسلامی ملان اسلامی تو دین خالی سربلندی کی خاطر ان کا شہید ہوئی لڑکے مرے سکے لوٹے سکے سے لڑکے مری تو ان فضیلتیں ملتی قرضہ معاف نہیں ہوتا قرضے تو سوا باقی سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں تو جی لڑے لڑ کے مرے نا شہید ہوا دریا تو پانی تو سمندر پھر نبی سرکار دا بیان ہے تو انعام انہیں مل گئی باقی شہیدان دی جان اسرائیل قبض کرتا ہے تو جہاں سمندر حضور دا دیوانہ دریا چ مرد نا اس دی جان رب آدھا اسرائیل تو نہیں میں رب خود کرا اور کرزا بھی معاف اس شہید کا کرزا بھی یہ مطلب ہے جنا دکھ زیادہ ان سکھ زیادہ جو ادھر نفس نے ساری سار زیادہ دتا سی ہلاکت پایا سو یار کی خاطر انہیں انعام ہی ایڈا وا رکھ دتا میں حیران ہو گیا تقریب گزارا سال میں کتاب پڑھ رہا سا تو انہوں نے شور لکھا ہے انہیں شیر لکھے کشا دے درے دل سمجھتے ہیں اس کو کشا دے درے دل سمجھتے ہیں اس کو کون شہید کی سمجھتے ہیں کنو میرے یعنی شہید موت نے موت نہیں سمجھتے کی سمجھتے ہیں وہ آدھے نے دل کا دروازہ ایویں تو کھلتا کشا دے درے دل سمجھتے ہیں اس کو کشا ہلا ان کی نظر میں کیا بدا کر دے دلے مرد مول میں پھر زندہ کر دے آدھا کیا نکلا کہ کفر کے ساتھ جنگ جو نہ رہی یہ آدھا مسلم مرے تو کافر رہے اللہ جب جا رہے ہیں جیل واگل ایک گل ہو گئی تو ایک گلاب ہٹا گٹا بیٹھا فارمی تو میں گلا کی پنج شرطوں میں پڑائی گلا میں کی تو ہم نے چلا گا تو میں بولنا دیا گیا دکھلا میں شکر ہے اصل تو کی پڑھائی نہیں پڑھی

میرا میں تو آپ آنی اچھا بئیمان دس آدھا امین خدا کی قسم آ سکون دسر جائے آدھا امین تو جب کھنڈ کھپ کے تو کلجا پوٹا میں ٹھہرا نا میرے آپ دیدیاں بیٹھے دیدیاں بیٹھے تو کہہ رہی ہے میں کھڑی آدھا میں کیا خسرے وہ خسرے یہ نہ بیبی بیٹھی ہے بیبی نے تو مرضی گل کرنا انہوں نے مقام دے شرم ہزار پر کسی گل کر کرنا وہ بھی تو مرضی ہے تو میں بیٹھا کی کی کی کیا کیا گل کرنا اور جب میں میں میں میں مندر اترا نا تو ڈرائیور ڈرائیور آنا صاحب یہ ہاں، یہ یاد یاد کرے کرے گا گا کہ کہ کہ بھی جی انہوں پتا پتا نبی نبی وہ خدا قسم کر کر جانا سی طاقت سچ اٹھا مردود تیرے نال ایو انشا ڈرائیور چنگا جب دل چ مزید دی عظمت کرے تو کی کیا سکتا تو بہت بچے کا فکر مرنا تو یہ یہودی اللہ مرنا کیا بھائی بھانا ڈرائیور نبی پاک سرکار نے کہا علامہ اقبال آندا غیرت مند گناہگار بے غیرت عبادت گزار نال چنگا میں سچ بلا گناہگار سی پر غیرت مند ارے دین بغیرت دی گل سنی سے پہلے تو گئی اس واسطے میں آنا نا میں کہ اگلے دن میں اگلے دن پر کر میں کہ جٹن علاقہ سو دریا چناب کے کنارے پہ دریا چناب کے کنارے پہ تقریر کے بعد کیا سنو میرا سکون نہ جاؤ گے میں کیا میں لانا لکھ مبارک اور تیریا جتنا چکنا سر پر رکھا تو خوش نصیب تیرے تو رب دی ایڈی وڈی رحمت ہو گئی سکول تو بچ گیا تیریا جتنا سر رکھا وہ جٹ اٹھے نا جڑے بڑے پاس ہیں انہیں آخیا بلے بلے بلے لہرو مر بھی آیا وہ ان پڑھ چنگے آنا پا دیں میں آیا سڑک پہ نکلنا پہ کہ بابا اگلا گیا بابا جی سرکار میں کیا آخری جی نہیں میں محروم رہ گیا وا میں کدھر مر گیا سا اپنے پتر کا نام رہا تھا تو کسی کا

دنیا سے جنگ جنگ جا رہی اور اس کی فتح محمد پاک کے کے غلاموں ہاتھ پر والا مشیچ ہے ساڈا گلا نے اللہ کا مالی ہوں اس باغ دنیا کا انہوں نے ہلو سرکار نے مدد ولی مر لے کے گئے ہزور نے بوٹے لائی رکھنے نے یہ بوٹے لائی رکھنے نے میں چشتی والے یہ پلان کرنا یا مولا میں تیری خدمت دوں گا نہیں مینو اپنے فکیل کی خدمت دے سر خدا کی قدم کر کے اللہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ عنہ

فرشتہ فرشتے نے گل کی تھی رب اللہ حکم اللہ ابراہیم کا نام ہوں سارے محبوبہ تو اتنے لکھ دو سارے فکیر خدمت گلار بننا چاہتا ہے اصا یہ ہر محبوبہ کے اتنے چلا ہے خدا کی قسم کر دیا گا ہر ویل فلان کرا کر یا لاحا میں نے فکیر دخا دم بڑا اپنے کا خادم تو محد بنا جس میں ایک کرم ہو جائے رحمتہ دہ کرنا مدد صاحب اور پتمون کاروبین سکار درد بنا رہے کام فرما دے اصا ساری دنیا پر مسلمانوں نے سرکار سکار سچی بنا فرما رہے ہر پست کو بالا کر دے دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے سب اللہ سے لگنا محمد علیہ عورت اپنے خامن کو اگر غصہ میں بھول میں کہ مزاج میں بھائی کہہ دے تو حدیث نبی کے حوالے سے اس پر روشنی نہ ہو اچھا کرو حدیث حدیث پاک کے حوالے نہ صرف روشنی پاؤ تو میں نے پتا شراب دلال کتنے دیں ساری شریعت دلال چار میں قرآن سنت اجماع امت اور کیا اچھا اہل سنت کا جواب درج دی تو چار دلیل نے اس واسطے یہ لکھا ہے کی روشنی میں بتائیں اس کا حکم کیا ہے بڑی سمجھ گی لکھے قرآن حدیث کی روشنی میں آج تو بعد یہ لکھی ہے ہمیں فکا کی روشنی میں بتائیں کہ اس کا اس مسئلے کا حکم کیا ہے باقی خامند اگر غصے یا پہل کے جی, ہاں جی، ہاں، عورت یا خامند عورت نو خامند بہن آخ بڑے یا لوگ پراخ بڑے تو جلد تلاک دیں گے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ سلوار اوپر سے مول کر نماز ہو جاتا ہے بعض کہتے ہیں نہیں تو بلاد فرما شرط سلوار میں نیچے والے پاس ہوتا پنڈ کے نماز پنڈ مکرو ہے سلوار رکھو ہی نہیں کہ جتنے ہمیشہ ننگے رہیں سمجھ آئیے ہاں اج کل بڑھیا دیا سلوار وہ اتاہ پہ جانا نے تو بندے دیا سلوار ہٹا پہ جانے نے پتا نہیں دین سے اچھا۔ <laughs> ہو گیا بڑھیا دیا اتنا پہ جانا تو حالانکہ عورت آج سے پتہ تھی وہ جب میں اوسط تبرانی حدیث کی کتاب میرے کو بارہ جلد ہے نبی پاک سرکار کی بارگاہ اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نا. حضور کی گھر والی ساری ماں حل کر دی حضور میں کن کپڑا تھلے لٹکاوا پر میں دو گٹھ دو گٹھ پیروں کو بھی تھلے تاکہ پیر بھی باہر کسی نے نظر نہ ساری اما ام سلمہ سرکار پھر دو گٹھ کپڑا زمین کے اتنے کسیٹ دیا سر ہوں ہوں دو دو وہ تھلے جان جان دے سکو اتنے اتنے دیا ترقی سکول سٹ کے جی، میں کرا کی بابا سی نا کسی ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب میرے گوڈے پیڑ کر دیں یہ بڑا پھر لگا ساچا میرا دن کو گنڈا پا رہے ہو سات بڑا پی سات میرا تھے خریدا ہے ہو سات بڑا پھر لگا میرے روٹی نہیں ہلن منگوی لگا میرے کدھر پی لگے بڑا پی لگا بابے نے گسا چلا انہیں پانچ سات گاڑا کھپ دیں آدھا کھانا خراب آج سب رہتے پہلے میں تو سب آگے بابا جی جو آپ کا شادی رہتا کمرا میں کی کرا جدھر بھی کسی برائی میں پڑنا جا کدھر نکل گئے سکون ہے تو میں تو چلو سر ہر لوگ آ رہی ہے مبارک ہو

چپی میں سننے کا نو شاید اس بار میں گورنمنٹ وہ گورنمنٹ جو پاکستان اس کی کار ہزار کتاب ہے سونے کا تمڑا لکھایا گورنمنٹ نے اس کتاب لکھنا رکھا ہے چوتائی لکھ لکھا لوگ لکھا نواب پاکستان ہندوستان آننے تو پہلو انگریزوں کے دور حکومت شکار علاقہ انڈیا گیا ان کا نواب سن سن اگریزا دلی سی یو پی صوبے کا اس وقت گورنر سی انگریزوں نے اپنی اتوں دو وفادار برطانیہ بلایا سارے گئے ایک گورنر بھی گیا نواب شکاری اتنے جب گیا نا انگریز کا جڑا بولی سر انہیں آخیا جی نواب صاحب تمہیں اتوں دیا عجیب چیزاں اٹھانے انہیں آخیا جی گل سن یہ عجائب اٹھانے تو میں سارے دیکھے کوئی یہو جی شاید میں نے وکھا جی دوجیاں کسی نہ دیکھی وہ انگریز نے آخیا جی دوجے دن بات دساں دوسرے دن سوچ سوچ گیا انہیں گی لیا ایک ادا کاغذ پڑا جن کو اجازت نامہ سی اجازت لکھی سی نواب سرکاری نے بھیج دیا تو جنگل والا گیا جنگل والا ایک سڑک جا رہی ہے جی سجے تھے جنگل جنگل ہوتے کوئی آبادی نہیں کوئی بندہ نہیں کئی میل دور چلے گئے اگے جا کے بہت بڑا گیٹ آ گیا کوٹ کے بعد کل بھائی گی اتنے چلا لیا کی کیپر نے آخیا اجازت نہ مل انہیں اجازت نہ میں ڈسپوز کر دیتے انہیں آخر گی اتنے چلا لیا دروازہ کھولیا تو اندر گڈیاں جنگ کھلوتی ہیں انہوں نے کسی کو بیٹھ یہ دونوں بیٹھ پھر اگے اگے جا رہی ہے اندر انہیں پہ پھر سڑک پٹوتا سجے کھانے پھر جنگل کئی میل پھر سفر ہوتے اگے جا کے ایک عمارت بڑی بڑی وہ جنگل داخل ہو گئی اس کے سینے بھی آنے اسی جگہ پہ بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے ایڈیاں ایڈیاں گاڑی آ رہی ہیں اربی لباس پائے میں نے کسی جگہ پہ پارسی کو کوئی نہیں کسی جگہ پہ جناب کوئی کام کر رہے ہیں براہمن ہے نا براہم دعا سارا براہم روز میں پوچھا دعا سر آئی کہ ایک چھوڑا مسلمان میں انہیں آخیا بھائی آپ صاحب تو مسلمان نہیں تو ساڑھے عیسائی ہے انہیں آخیا بھائی عیسائی تو سب کی پڑھنا ہے کس شکل سے تیار کر کے سے تو مسلمانوں کو ملک کا چلتا جانا پھر جا کے کوئی مدرسہ نہ لائیں گے کسی میں سے جائیں گے مختلف ممالک بن گئے انہوں نے صرف دو کام ذمہ لایا جائے ایک مسلمانوں کے خلاف کون تو دوجا انہوں نے دیکھا جانا ہے حضور دی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظمت اور محبت بل میں چلو دکھا حسمت جب کسی آئی چاہے سب بالکل ہوگا وہ چڑوت ہے حسمت کا بندہ بتاؤ بل پیار ہے عظمت تو سی وہ حضمت محبت پیار ہے لگے کر سکتا ہے محبتوں دے کے بندہ آپ میں محبت دو تحسر بھا سکتا ہے وہ کہ سب سوچا سکتا ہے مسلمان ایک اطلاع نہیں ہوں گے بنا سے اطلاع کے بنا کے بعد تو محمد مصطفیٰ نے بتا دیا تو وہ چیز کا کرنا اصا انہیں کیا کر کے جانا اتوں کے مجھے ابھی آنے والے جو اس لیے ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی دعا کرو اللہ سب کہ بازا تو بچا ساری اولادا نو بچا کر انگریز چاہیے تو جناب انہوں نے کرنے پڑنا ہے کرنے پڑنا ہے منتھ اللہ سب کا اللہ ہبی اللہ چھ اللہ تیک گانے چار دنیا چھ گائے چھڑے رب تک سوش میں ساس رہے گی جب تک سو دل جائے ہے

گاڑ ویز کرنے کلک گئی نا سوڑیاں میرے راخ کریں سوڑیاں میرے لگتا بای گزر گئی ہے لم سونے ساری مٹی کی باعث گئی ہے مگر سوڑے آسانی رب سرمارا میرے یار ہے بس دلے کو رب سرارا میرا والا بس دل کو کرے